شریف تو شریف تو نہ شریف تو شریف نہ ایسے ہی ماں شاربا اور ماں شریف آ جائے گا مظاہرے کیسے آئے گا یشرب یشربان یشربون تشرب تشربان یشرب نہ تشرب تشربان تشربون تشربین تشربان تشرب نہ اشرب نہ اشرب مجھول کیسے آئے گا یشرب یشربان یشربون تشرب تشربان یشرب نہ تشرب تشربان تشربون تشربین تشربان تشرب نہ اشرب نہ اشربو <clears throat> اچھا لیں جی، لن اشریبا مجھول اس کا یشربا یشربا یشربو لن لن لن لن لن لن تشربا تشربا تشربا تشربا یشربنا لم لن يشرب من نے غلط تو نہیں کیا دیکھیں لن يشرب لن يشرب لن يشرب لن تشرب تشرب لن نا لن تشرب لن تشرب لن تشرب لن تشرب لن تشرب لن لن اشرب لن اشرب مجهول لن يشرب لن يشرب لن يشرب لن تشرب لن تشرب لن عشر لن تشرب لن تشرب لن لن لن تشرب تشرب تشرب لن عمل لن اشرب لن يشرب اب لم کے ساتھ لم یا ٹھیک ہے نا اگر میں غلط پڑھ گیا ہوں یا پڑھ گیا ہوں تو نہیں ہے یہ یشرب پڑھیں گے اچھا شریبہ یشربو ہے یشربو ہے تو لم یشرب لم لم یشربا یشربو لم تشرب لم تشربا لم یشربنا لم تشرب لم لم لم لم لم تشربا تشربا تشربو تشربی تشربنا لم اشرب لم نشرب مجھول لم یشرب لم یشربا لم یشربو لم تشرب لم تشربا لم لم لم لم لم لم لم لم لم یشربنا تشرب تشربا تشربا تشربو تشربی تشربنا اشرب نشرب اچھا جی اب فعل مضار بانو تاقی ثقیلا کیا لیشربن لیشربان لیشربن لتشربن لتشربان لیشربنان لتشربن بننا لتشربن لتشربان لتشربن لتشربن لتشربان بننا لیشر بنانے لتشر مجھول اس کا لیشربن لیشربان لیشربن لتشربن لیشر لیشربنان لتشربن بننا تشر لتشربن لیشر بنانے

کے کی گردان تو غائب کی گردان کریں گے تو کیسے ہوگا لی اشرب لی لیشربا لیشران خفیفہ لیشربن لیشر لی تشرب مجھول اس کا امر غائب مجھول کیسے آئے گا لی یو شرب لیشربا لیشربو لتشرب لتشربا لیشربنا لیشرب لنشرب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح اب اس کی ہم امر حاضری کا دان کرتے ہیں اشرب اشربا اشربو اشربی اشربا اشربنا سکیلا کیسے آئے گا اشربن اشربان اشربن اشربن اشربان اشربنان خفیفہ اشربن اشربن اشربن پھر ایسے ہی نہیں کیسے آئے گا نہیں کیسے آئے گا لا یشرب لا یشربا لا یشربو لا تشرب لا تشربا لا یشربنا لا اشرب لا نشرب اس کا سکیلا لا یشربن لا یشربان لا یشربن لا تشربن لا تشربان لا یو شرب لا نشربن خفیفہ لا یشربن لا یشربن لا تشربن لا لا لا لا لا لا اشربن نشربن مجھول آ جائے گا یشرب یشربا تشرب لا تشربا لا یو شربنا لا رب لا نشر اسکائپ کے اوپر کیونکہ Thank you. ساری گردانیاں آپ نے کرنی ہیں اور میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا تھا طریقہ کیا آسان سی بات ہے کہ کوئی بھی انوار الاشرفیہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے اس سے لے کر اس کو یاد کرتے جائیں دیکھ کے گردانے یاد کریں پیٹرن ایک یاد کریں باقی پیٹرنس کو اس کے اوپر چڑھاتے جائیں انہوں نے شاید سامیہ کی کردان کی ہوئی ہوگی تو آپ کیا کریں گے اس پیٹرن کے اوپر پورا یاد کریں گے اور باقی پیٹرنس خود بخود بنتے جائیں گے اس کے اوپر باقی جو گردانیں آتی جائیں گی وہ اس کے اوپر چڑھتی جائیں گی ٹھیک ہے نا یہ گردانیں آپ لوگوں نے اس کو کرتے جانا ہے ٹھیک بس ابھی آپ نے خود یاد کرنا ہے کل میں پھر انشاءاللہ فتح اللہ فتح یافتاؤ شروع کروں گا آگے اور سنائیں آپ ایسے ہی شارب ان شاربان شاربن ان اشارب شار بطان شار بات مشروب ان مشروبان مشروب مشروب مشروبات اشرب و اشربا اشربن شعر ولم شربہ شرباء نشرباۃ شرابن اشرم اچھا ذر کیا گا مشرب مشربان مشارب شارک اور اس میں ہو کیا گا مشرب مشارب مشرب ان مشربان مشارب و مشرابن مشربان مشارب یہ گردانے آپ لوگوں نے کرنی ہے آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اب اس کو کر کے کیونکہ اب ہمارا صرف کام یہ ہے گردانوں کا ہی پھر تیسرا حصہ ہمارا اس کے بعد شروع ہونا ہے تو پہلے یہ گردانے وغیرہ جو ہیں یہ باپ اچھی طریقے سے یاد ہونے چاہیے اس لیے سنائیں بھی ایک دوسرے کو اور وہ کرتے جائیں اور جب دوسرے ایک دوسرے سنا کریں تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے کھول لیا کریں کتاب وغیرہ جو ہے تاکہ غلطی جو ہے وہ پکڑی جائے سنتے وقت جو ہے بس پھر آج اتنا ہی اتنا ہی کو یاد کریں آپ لوگ پھر چلیے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ